بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا نسائی حدیث نمبر چار ہزار پندرہ